الذي جعل لكم الارض فراشا وہ تمہارا رب کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی برسایا فاخذ به من الثمرات تو اس سے نکالے پھل رزقا لكم تمہاری غذا کے لیے فلا تجعلوا لله اندادا تو اللہ کے لیے شریک مت ٹھہراؤ وان تم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو اس آئے کریمہ کی تفصیل اور بڑی شرح کے ساتھ گفتگو پچھلی نجیس میں ہو چکی ہے اس تفسیر کا اور اس آیت میں جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ حکم دیا کہ تم اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور اس کی عبادت کرو کہ جو عبادت کے لائق اور اسی کو اپنا معبود مانو کہ جو عبادت اور بندگی کا حقدار ہے اور عبادت اور بندگی کا حقدار وہی ہو سکتا ہے جو قدرت والا ہو اور جو عظمت والا ہو تو عظمت اور قدرت والا وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے وہی تمہارا معبود ہے اور وہی معبود ہونے کا حق رکھتا ہے معبود ہونے کا حق وہ نہیں رکھتے کہ جن کو تم نے اپنے ذہن میں اور تم نے اپنے خیال میں سمجھ لیا ہے تو وہ تمہارے وہمی اور خیالی معبود عبادت کے حقدار نہیں ہو سکتے حقدار عبادت کا وہی اللہ ہے وہی پروردگار ہے کہ جو تمہارا خالق ہے جو تمہارا مربی ہے نہ صرف یہ کہ تمہارا مربی ہے تمہارا خالق ہے بلکہ تمہارے باپ داداؤں کا بھی تمہارا جو ہے اور تمہارا یہ کہ صرف تم کا تمہارا بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی انسان ہوئے ان میں تمہارے باپ دادا بھی شامل ہیں ان سب کا خالق و مربی وہی ہے تو عبادت کا حقدار بھی وہی تو اسی کی عبادت کرو اسی کی بندگی کرو اور اسی کی اطاعت کرو تو نہ صرف یہ کہ تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا فرمائے بلکہ اس نے پیدا فرما کر تمہارے رہنے کا بندوبست بھی فرمایا اور وہ اس طرح کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے زمین کا اس قدر حصہ پانی سے ابھرا ہوا اور کھلا ہوا رکھا کہ جس پر تم آباد ہو سکو تم جس پر بس سکو اور زمین کا یہ حصہ بھی اس نے اپنی مہربانی سے کیسا بنایا ایسا بنایا جیسے کہ بستر بالکل جو ہے وہ کارا کی طرح نرم نہیں بنایا اور زمین کو اس طرح سے بھی گول نہیں رکھا کہ جس پر تم قیام ہی نہ کر سکو جس پر تم ٹھہر ہی نہ سکو تو اس نے اپنے کرم سے اور اپنی مہربانی سے اس طرح سے زمین کو تمہارے لیے بنا دیا کہ جیسے کہ بستر ہوتا ہے یعنی جس پر آرام آرام کیا جا سکے اور جس پر قرار آئے تو زمین کو اس طرح سے تمہارے لیے جو ہے بستر کی طرح بنا دیا ہے اور پھر یہ کہ اس زمین پر جس طرح سے کہ مکان کی چھت ہوتی ہے اسی طرح اس زمین کے اوپر جو ہے ایک چھت آسمان کی صورت میں بنائی تو جس میں تم رہ رہے ہو اور پھر یہ دیکھیے کہ کتنا اس کا کرم اور احسان ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آیت میں اظہار فرمایا اور ذکر کیا کہ تمہارے لیے جس طرح سے گھر میں رہ کر تم آرام اور سکون پاتے ہو اور پھر جس جس طرح سے کہ تم گھر میں جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے تین وقت کے لیے تمہارے لیے اس نے غذا کا بندوبست فرمایا پانی برسا کر تمہارے لیے طرح طرح کے میوے اور پھل پیدا کیے اس طرح سے تمہاری غذا کا تمہارے خرد و نوش کا تمہارے کھانے پینے کا انتظام فرمایا تو جس کے اس قدر احسان ہو اور جو ایسا محسن ہو تو پھر یہ ساری باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اپنے مربی کے احسان مند ہو کر اس کو پہچان کر اس کو مان کر اس کو جان کر اس کی بندگی اور اس کا حکم مانا جائے اس کی بندگی اختیار کی جائے دنیا میں انسان معمولی پیسے لے کر لوگوں کی خدمت کرتا پھرتا ہے اور چند سکوں کی خاطر وہ اپنے ہی جیسے انسان کی کتنی خدمت کرتا ہے تو چند سکوں کی خاطر اتنی خدمت انسان انجام دیتا ہے تو ذرا غور کرے کہ جس نے اتنی مہربانی کی ہو جس کے اتنے احسانات ہوں اور جس کی اس قدر نعمتیں ہوں کہ انسان اگر ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے تو پھر ایسے محسن سے روگردانی کر کر اس کی اطاعت چھوڑ کر کسی غیر کی بندگی کی جائے اور اطاعت کی جائے تو یہ انسانیت نہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیسے حکم دیا کیسے خطاب فرمائے فرمائے یا یہاں کی کہ اے انسانوں اے لوگوں عبادت کرو رب اپنے پروردگار کی مطلب یہ ہوا اور اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو عبادت نہیں کرتے ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں وہ انسان کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہے کہ جب انہوں نے اپنے خالق و مالک سے اعراض کر لیا اپنے محسن اور اپنے مہربان سے رو گردانی کر لی اور اس کی عبادت سے انارہ کشی اختیار کر لی تو وہ کسی طرح بھی انسانیت کے دائرے میں نہیں رہے وہ انسانیت کے لائق نہیں وہ انسان کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ عبادت کا فائدہ جو ہے وہ خود عبادت کرنے والوں کی حاصل ہوگا اسی لیے فرمایا کہ یہ عبادت اس لیے کرو تاکہ تمہیں تقوا اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ تو ذات باری تعالی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ معبود اور الہ وہی ہے کہ جو دوسروں کے کام سے بے نیاز ہو عبادت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا ثمرہ اور اس اس کا فائدہ جو ہے انہی کو حاصل ہوگا کہ جو عبادت انجام دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ معبود ہے تو معبود جو ہے وہ غیروں سے جو ہے وہ بالکل بے نیاز ہوتا ہے اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں عبادت کی ضرورت جو ہے وہ صرف جو ہے مخلوق کو ہے انسانوں کو ہے اس کے بندوں کو ہے کہ وہی جو ہے اس کا فائدہ پائیں گے اور اس کا انعام اکرام اور اس کا سلا پائیں گے اور اس کی جزا پائیں گے اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ باپ داداؤں پر احسان جو ہے وہ خود اولاد ہی پر احسان کے بتا دیجیے اسی لیے فرمایا کہ وہ لذیذ امین قبل کو کہ اس کی عبادت اس لیے کرو کہ تمہیں اس نے پیدا کیا نہ صرف یہ کہ تمہیں پیدا کیا بلکہ تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا ہے تو باپ دادا پر احسان جو ہے وہ اولاد ہی پر احسان ہے اس لیے یہاں پر جو ہے یہ فرمایا گیا تو یہ تو اس آیت کا خلاصہ اور اس تفسیر کا جو ہے وہ یعنی خلاصہ میں نے کیا ہے ویسے صوفیہ اکرام یہاں اس آیت کے تحت بھی بڑی اچھی بات فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عبادت کا انجام دینا جو ہے وہ انسان پر بڑا شاپ گزرتا ہے عبادت میں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی عبادت کا حکم دیا تو کس انداز سے حکم دیا یہ بھی اس آیت میں قابل غور ہے اور وہ اس طرح سے یعنی مطلب یہ نہیں فرمایا اور اس طرح یہاں سے نہیں فرمائی کہ او بدو کہ میری عبادت کرو اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہ نہیں فرمایا بلکہ سب سے پہلے خطاب فرمایا ندا کی تو جو آیت میں کس قدر نفیس بیان ہے اور کیسا عمدہ جو ہوئی انداز کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ندا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب اس خطاب میں اللہ کے بندے غور کریں اور وہی توجہ کریں اور یہ سمجھیں تو ان کو اس میں ایک لذت محسوس ہوگی اور عبادت میں جو مشقت ان کو اٹھانا پڑے گی وہ مشقت اس اس خطاب اور اس پکار پر جو ہے وہ غور کریں گے تو مشقت کو بھول جائیں گے ان کو مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا وہ سمجھیں گے اور تصور کریں گے کہ ہمارے سب سے زیادہ پیارے مربی اور محسن نے ہمیں اس طرح سے پکارا ہے اس طرح سے یاد کیا ہے تو ان کو جو ہے عبادت میں کوئی مشقت اور دشواری اور دقت جو محسوس نہیں ہوگی اس لیے فرمایا کہ یا الناس یعنی اے بھولنے والوں تم تو ہمیں جو ہے وہ بھول چکے ہو لیکن ہم تمہیں جو ہے وہ نہیں بھولے ہیں اب بھی وقت ہے کہ تم ہماری عبادت کرو اور ہمارے عبادت کے نور سے اپنے دلوں کو تقوا اور پرہیزگاری اور اپنے دلوں میں روشنی پیدا کر لو تمہیں تقوا اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے تو اس پروردگار کی عبادت کرو کہ جس نے تمہارے دلوں کو زمین بنایا اور اس نے اپنے محبوب کو اس زمین کے لیے سایہ دینے والا مقرر فرمایا جس طرح سے کہ زمین کے لیے آسمان کو چھت بنایا اسی طرح سے اس پروردگار نے تمہارے دلوں کی زمین کے لیے اپنے محبوب کو سایہ عطا کرنے والی ذات بنا کر مبوس فرمایا جس کا سایہ جو ہے تمہارے دلوں کی زمین پر پڑ رہا ہے تو جس طرح سے کہ آسمان سے پانی برستی ہے اور زمین پر جو ہے پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس محبوب کریم جو کہ آسمان آسمان نبوت میں ان پر قرآن کریم اتار کر اس قرآن کریم سے جو ہے تم پر یعنی رحمت کا پانی برسا کر تمہارے دلوں میں تقوا نور اور تمہارے دلوں میں سلق اور تمہارے دلوں میں جو ہے یہ ساری چیزیں پیدا فرما کر اس طرح سے تمہارے دلوں کو جو ہے منور فرمایا ہے تو جس طرح سے کہ آسمان جو ہے وہ دینے والا ہے آسمان سے پانی برستا ہے یہ آسمان کی عطا ہے اور زمین جو ہے وہ لینے والی ہے تو اسی طرح سے جو ہے یہ محبوب کریم دینے والے ہیں اور ہم جو ہیں بکاری دینے والے ہیں یہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اہل ایمان کے لیے بالکل یہی مقام رکھتی ہے تو جس طرح سے کہ جو ہے بیچ جو ہے بغیر آسمان کی مدد کے جو ہے اگ نہیں سکتا ہے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بغیر ہماری کوئی نیکی ہماری کوئی عبادت جو ہے قبول نہیں اور آسمان سے اوپر نہیں جا سکتی تو اور اسی طرح سے مخلوق جو ہے وہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی تو آسمان اس دنیا کا اتنی دور رہ کر زمین کو جو ہے وہ فیض پہنچا رہا ہے تو وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہ کر تمام عالم کو مستفیض فرما رہے ہیں تو یہ صوفیہ کرام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں غرض یہ کہ یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ جس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دلوں سے دو غیروں کی محبت نکال کر ماں سوا اللہ سے علیحدہ ہو کر اس کے بن جاؤ فرما ہم تم ہماری عبادت کرو کہ جس نے جو ہے تمہیں پیدا فرمائے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم جو ہے تمہارے ہیں تو تم بھی ہمارے بن جاؤ تم بھی ہمارے بننے کی کوشش کرو اور اس کی ذات میں فنا ہو کر اور ماضبا اللہ سے علیحدہ ہو کر تقوا اور پرہیزگاری اور متقی اور پرہیزگار تم اس طرح سے بن جاؤ کہ پھر تمہارے دلوں میں اس کی محبت کے علاوہ کسی غیر کی محبت جو ہے وہ نہ آنے پائے حضرت علامہ شبری <clears throat> رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ قیامت کے بارے میں اپنے جو ہے وہ حاضرین سے خطاب فرما رہے تھے کہ حساب و کتاب سخت ہوگا قیامت میں یہ ہولناکی ہوگی اس طرح سے جو ہے وہ قیامت کا منظر ہوگا اور اس انداز سے انہوں نے تقریر اور واضح نصیحت فرمائی کہ لوگوں پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ دھاڑے مار کر چیخے مار کر جو ہے وہ رونے لگے اتنے میں یہاں جو ہے حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لے آئے انہوں نے جب حاضرین کا یہ عالم دیکھا تو فرمایا کہ شبلی تم جو ہے لوگوں کو کیوں اتنا پریشان کرتے ہو قیامت کے بارے میں جو ہے وہ صرف جو ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ بڑی ہولناکی کا دن ہوگا بڑا خوفناک منظر ہوگا اور بڑی شدت کا دن ہوگا لیکن اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ جو ہے صرف ان دو باتوں میں ہے ان دو باتوں کے بارے میں غور کر لیا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے تو انشاءاللہ قیامت کی ہولناکی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا تو فرمایا کہ بس یہ دیکھ لو کہ من تو بول دم تو بولی اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا ہم تو تمہارے تھے تم کس کے تھے تو بہرحال اللہ تبارک مطالعہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے اور ہم سے وہ کام لے کہ جس سے وہ صحدیب راضی ہو جائے واقع رام